اور مولانا محمد شاہ صاحب کی وہ تقریر جو کنسلر آفس کے جامع مسجد جمعہ کے دن اٹھارہ سفر ہجری تیرہ سو اٹھاسی میں کو ہوئی تھی سے اس طرح کے انسان کو قائم فرمایا اسی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے اس بات کی نظام کو قائم فرمایا اس بات کے انسان کا ہم نام نظام کر سکتے ہیں جس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عالت کو اس بات مقصد کی ساتھ میں پیدا فرمایا اور وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ دنیا جو کہ سماج کرنے کی خواہش دیکھتی ہے ان کے لاجو نہار ان کے دنیا کی درتی ہیں اور دنیا کی یہ ان سب کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ دنیا معاشی لحاظ کی لات میں سارے آگے وقت سے لیے جا رہے ان کا سوال رہا کا مقصد اس دنیا کے تاریخ کرنے کے لیے نہیں تھا کہ صرف سماج کے لیے جائے اور دنیا والے ماتا سرستی میں اور دادی کار میں کہ دنیا کے مقصد کو سنسار ہے اور اس آرام سے دیکھا ہے بلکہ ان کا بہت متعلق ہے اس آرام سے پیدا کرنے کی وجہ کو خاص طور پر سوال کیا تو منصوبے میں جو سب سے بڑی وجہ تھی اللہ بتارا نے اس عالم کے پیدا کرنے کا مقصد انسان کی پیدائش کو شراب دیا اور انسان کی پیدائش میں بھی اللہ تمام بتارا نے انسان کو صرف اس لیے پیدا نہیں کیا کہ انسان آئے اور دنیا کو استعمال کرے ان چیز کو دنیا کی چیزوں سے انتفا کرے فائدہ اٹھائے اور ان دنیا کی چیزیں جتنی بھی ہیں ان سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہوئے جب اس دنیا میں گزارے اور یہاں سے چلتا پاتے اللہ حباد بتادا نے آرم کو اس لیے ختم تارا نہیں سکھایا اللہ سباد بتا نے بار بار قرآن اندازوں نے ایک خاص چیز کو کھولا اور برار کرنایا اور وہ بات یہ تھی کہ ہم نے اس آن کو جو سائن کروایا وہ اس لیے سائن کرنایا ہے یہ جب حکومت بالکل نہیں سمجھا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں تمہیں جانچیں تو تمہیں دیکھیں کہ تم میں سے کون سب ہے جو یہ صحیح آماد رکھتا ہے اچھے عمل رکھتا ہے اور اسی مخصول کو دوسرے جو بیان کروایا گیا ہمارا کا گیا وکول ہم نے پیدا کیا دنوں اور انسانوں کو خلاف اس چیز سے وہ ہمارے بندگی کے نقشوں کو قائم کریں ہمارے بندگی کے پنچوں کو اختیار کریں اور ہمارے بندے بن کر رہیں بندے کو کیا ہے بندے کے طریقے کیا ہے اور انسان خدا کا بنتا بن کر کس طور پر بندے کو گزار سکتا ہے کسی کو ہدایت کہتے ہیں تو وہ ہدایت خدا کی طرف سے آتی ہے کسی بنا پر جس پر کہ اللہ سبق بتایا نہیں ہمارے بعد سیدنا آ رہا میری سلام اور سلام کو تعارا سمارا اسی وقت کا سب بتانا نے یہ سوچ سی کا تھا کہ جس وقت وہ دنیا میں جس وقت کچھ بھیجا جا رہا تھا اللہ سب ستارا نے نہیں ہمارا ہری کے جنت ملی ہندی مدن ان کر گیا ہمارا بڑا نئی بنا دیا دیکھو جب میں سے تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی ہدایت آ ہوگی تو جو شخص اس ہدایت کا استعمال کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی بند ہوگا ایک مقام کا نہیں پرانے زمین نے مختلف انداز سے تین مقام کو سارے بکرا میں پھر سورہ آرام میں اور پھر آپ میں سورہ سورج میں کسی مزید کو مختلف سورج کو بیان کروایا اور دیکھا کہ ہم نے دنیا کی اس لیے پیدا نہیں کر سکا کہ دنیا کسی طور پر پائے رہے گی اور آپ جاتی اور زندگی ہے اپنے مقاصد کے مطابق دلا کر کے بلکہ تمہیں بھیجا گیا اور تم پر پابندی لگا دیتی ہے کرنا یا پھر نہیں ہو بند جب کبھی تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے تم نے سے جو سخت ان بیماروں کا اتحاد کرنے والا بنے گا اس کا مگر کوئی بند ہوگا نہ ہوگا اسے تو اس دنیا میں اس کی زندگی خراب ہوگی اور نہ آپ کی زندگی خراب ہوگی اب یہ ہدایت کس کو کراتی تھی اس ہدایت کے لانے والے پر خلاف جاتے تھے اور ان کی زندگیاں جو تھی وہ ہدایت کا نمونہ ہوتی تھی اور وہ جس پیغام کو لے کر آتے تھے وہ پیغام ہدایت ہوتا کا بندہ بتا بتانا ہے اپنی بارے کی صاحب میں ہر زمانے میں ہر قوم میں ہر ملک میں ہر علاقے میں ہم دیا سے بھیجا رسولوں کو بھیجا تو قرآن سمے سنساس سے پڑھاتا ہے بڑے تم نسلوں میں بات بڑی تین لاکھ ادا تین بڑے مزید قیمت مشہور مختلف ملکیوں کو اس بات کو بعد میں فرمایا کہ ہر قیمت کے لیے ہم نے ہدایت والا بھیجا ہر قیمت کے لیے ہم نے رسول بھیجا ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی نہیں آیا یہاں تک کہ جب انسانیت سماج کے آنند پر پہنچ اور اسلامیت پوری کی پوری ایک کی سورت میں آ گئی آج سے چودہ سو سال سے اس کو تقریباً اللہ نے اسے بھیجا جو پانی ہی کے لیے آیا تھا اور وہ پیغام آیا جب جانے کے لیے نہیں تھا جو دائمی تھا جو پڑھا تھا اور جس کی جس کے انداز جس کے سوالات ہر بنانے کے لیے ساری جو جاری قائم دائم تھے اور وہ پیغام قرآن کریم کا پیغام تھا اور وہ لانے والے ہمارے آسا سے سہولیات حرکت محمد اس سے پہلے جتنے بھی پیغام آئے وہ پیغام کی بھی کے لیے نہیں تھے اس بنا پر آج دار کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا کسی قوم میں دنیا کے کسی ملک میں ان میں کوئی بھی ایسا پیغام نہیں کہ جو اس کے ماننے والے سے کہہ سکے کہ یہ کی کتاب ہے وہ چار کتابیں جن کے ہم کتابیں کا مانتے ہیں یا سونا یا بہت یا ان کو اگر آپ دیکھ لیجیے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ تمام تمام ان میں پورا پھیر کر دیا گیا ہے اس سوچ پر کافی دی گئی ہے کہ ہر نیا ایڈیشن اپنے پرانے ایڈیشن کی جو ہے مخالفت کرتا ہوتا ہے یہ نہیں نہیں کہ اگر آج سے پہلے آج سے پہلے پچاس سال پہلے کی اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو اس کے انداز اور ہوں گے اور جو بات کی بائبل آئی ہے اس کے انداز اور ہوں گے میں اپنے اپنے یعنی مطالعے بائلوائگل کے بھی اور اردو کے بھی اور عربی کے بھی رہے لیکن اندازہ یہ ہے کہ ہر سب ساڑھے سال کے ساتھ ان میں کچھ نہ کچھ سب آ جاتا ہے آج سے تقریباً پچیس سال پہلے ہے جو کہ پچیس سال نہیں بلکہ چالیس سال پہلے ہے جو بائبل کا انگلش کا ایڈیشن تھا اس کے بعد کا جو لاک کا مشن نکلا اس میں اس میں کمی آپ اس بات کو جانے کیا تعلقات ہوتی ہیں کیا بدلتے ہیں کس محنت کرنے ہوتا تعلقات کرتے ہیں ہم جانے کہتے ہیں کہ آج دنیا کی کوئی شخص وہ چاہے امریکہ کا ہو چاہے وہ یورپ کا ہو چاہے وہ چاہے وہ اس وقت کا شوق ہو کوئی مطابق نہیں کہہ سکتا کہ جو وہاں پر اتنی تھی یہاں تک کہ آپ کے بچے سے اس بات کو سنیں گے اور محسوس کریں گے کہ ان یہ چار جسے کہ وہ آج بہت دقت والی سمجھتے ہیں ان کی مشکل یہ ہے کہ یہ چاروں جیلیں ایسی نہیں تھی کہ ایک زمانے میں یہ چار ہی جیلیں ہیں متدی فلاؤ کے آسمان کو اٹھایا جانے کے ساتھ گئی ہر ایک نے اپنا رکشن لینا شروع میں مین اکٹھی ہو گئی کے زمانے میں آسمان کو تین سو سال بعد نیتا سارا دنیا کے بعد میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جتنی بھی میلیں ہیں یہ سب ایک جگہ پر اکتھی کرتی جاتی ہیں اور حق گی وہ جو تم منتخب کی جائے گی ان کی جو پیار پر رہے گی قربان کا اس پر ان تک پہنچ جائیں گی اور وہ چار راجیو تھی کو پیار بنا دیتے جائیں اور یہ چار نکلے جو تھی وہ اس مریت سے چن گئی اور جس طور پر اس پر وہ وہاں پہنچی اگر صرف ان کی ہم کو ہی دیکھ لیا جائے چاروں نکلوں کے ہم کو یعنی تب ایک کر کو دیکھ لیا جائے سارے بات ایک دوسرے سے نہیں اور نہیں ملتا بچہ بھی آپ دیکھ لے تو یہ گزرنا تین چیز ہے مسجد سے علاقہ ہے تو جو مسجد کے مطابق ہے تو مرکز سے علاقہ ہے تو جو مرکز کے مطابق ہے تو جو کہ تیسری کی چوتھی مشین ہے اس کے خلاف میں آتی اسی کو سوچ کے نئی نیتی دریافت تھی اور باورچی تھی کوئی تمام مناظر دن پہلا تمام مناظر دن پہلا اور پرانے کریم کو تنگ سنگی کہیں گے نہیں اب سر رہا تھا کہ ان کو کتاب ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے آئی اور جو غریب ہے اس چیز کیا اگر اناجیز باقی رہنے کے لیے ہوتی تو انہیں تو تبھی ہوتی کسی طور پر اگر آپ یعنی پرو کو دیکھتے ہیں تو پرو کی پہلی کتاب جو ہے پرواز کی کتاب پیدائش کو جس آپ لیتے ہیں تو کتاب پیدائش جو ہے وہ اس وقت کی نہیں ہے یا پھر خدا سے کوئی بات آ رہی ہو بلکہ ایک تاریخ ہے تو تاریخ کے طور پر ایک چیز پیدا ہوتی ہے اسی طور پر اگر آپ زمین کو لیں تو زمین کے وہ نقصے نہیں ہیں جس تیسری اسٹیٹ صحیح لیں یعنی بائیوں کے جتنے بھی صحیح سے ہم دائیں سے کہتے ہیں تو ہم اس چیز کا چیلنج کرتے ہیں تمام دنیا کے کسانوں کو اور کو کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ کون سی بات ہٹتا ہے اور کون سی بات ہوتی ہے یہاں تک کہ آج انگریزوں یعنی عیسائیوں نے خود یہ بات کو راستہ کا بات ہے آئے عیسائی اسلام کی باتیں گرانی کی دنیا میں موجود تھی یا نہیں مہاراجی نے رکھ کا رہا تھا کیونکہ یہ ایک چیزیں تھی جو کہ پانی اور گانے کے لیے آئی لیکن ہمارے آپ کا پیش بن گیا حضرت محمد لیے آئے آنے کے لیے آئے اور ان کی باتیں گرانی اس قرآن کو لے کر آئی آج مخالف سے مخالف اور دنیا کا محمد اللہ وسلم کا سب سے بڑا آئی یہ نہیں کیا سکتا کہ قرآن کا کوئی سوچا کوئی حق کوئی مت غلط ہو چکا جو اس میں تحریف ہو چکی یا وہ بدلا جا سب سے بڑی بات کرتے ہیں انیس سو چودہ میں مدنانا ایک مستقل یہ کوشش کی کہ مسلمانوں نے ایک چیز اٹھا دی جائے ان یورپ یہ چاہتا ہے یا پھر آبادی کی اس سے چکر چلایا کسی کو ہے کہ قرآن میں کوئی چکر چلائے انہوں نے ایک چیز چلائی کہ قرآن کریم کا ایک نیا طریقہ ملا ہے جو کہ کا طریقہ ہے اور اس میں سب پایا جاتا ہے ہمارے سماج کے علماء نے جب دیکھا اور بات کو سنا اور اسے جاری کیا تو خود اسے اپنی بات کا اعتراض کرنا پڑا یہ میرا گجن تھا فریب تھا کوئی میرا کتاب نہیں دیکھو قرآن کریم کی اس کے کہ وہ صحیح پر قرآن جو کہ سنگنا حضرت عثمان کا جتنا ہزار آدمی خود بکھایا تھا اور پھر قرآن کے شہید کے دور پر سنگنا حضرت عثمان کا جتنا ہزار آدمی کا پوری گرا تھا آج تک ہماری کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس وقت شہید ہو کر گرے ہیں ان کی زبان پر قرآن کی جب سے آ کر قرآن کھلا ہوتا تھا تو وہ یہ پڑھ رہے تھے سب لکھی کو مدعا ہو پڑھنے لگی اب یہ قرآن کریم کے جو کس جس طرح کا جو قرآن کے خطرے ہوئے ہیں آج بھی وہ سفا اسی طور پر موجود ہے سارے نے لاپ کی لائبریری میں تھا آج کی لائبریری میں ہے اور پیرس کے ہمارے مسلمان بہت بڑے عالم ہیں علامہ حمید اللہ صاحب جو کہ پیرس میں انٹرنیشنل لا کے ٹیڑھے ہیں وہ سرکار کر رہے ہیں اور یعنی نئی ہوتا مدد سے ان لوگوں نے اس کی کی تو وہ خون جو ہے آج تیرہ سال تیرہ سو سال کا بھی کرتی ہے اس میں قرآن قرآن ایک نقطے کے برابر بھی فرق نہیں بار بار ہمارے مسلمانوں کا تو یقین ہے اور یقین ہے کہ یہ قرآن ہے اور نہ سل نہ فکر سر نہ رسول رہا ہم نے قرآن کے نام فرمایا ہے اور ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں اس کے مطلب معنی میں سب کر آئے گا نہ اس کے داہی میں سب آئے گا نہ اس کے باطل میں سب آئے گا نہ اس کے الفاظ میں کوئی سب ہوگا ان کے تخبر بتایا تھا اس امت پر خاص احسان تھا کہ جس سب سے قرآن آیا یہ قرآن کی حفاظت میں تخبر ہے وہ کم سورت میں پیدا کرنا آج آپ دنیا کی کسی کم قوم کو کہہ دیجیے آج ہمیں دنیا میں دیش کا کوئی حاصل نہیں ملتا اور وہ کہیں گے کہ ریٹ کی بڑا ناگروں کی موجود آج ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو راستے کی زبان ان کی دنیا میں ہوتی ہے آج ہم یہ کہیں گے کہ جس کسوں نے جو ڈاکٹروں مزاروں کتابوں کو پیش کرتی ہیں ان کے مطالعے کتابوں کی زبان کتابیں کس طور پر کون سی موجود ہیں سب سے آخر میں تو انجین آئی اور انجین کے متعلق خود عیسائی اور ماحول میں اس کا اختلاف ہے کہ آیا یہ آرامی میں ہوتی یہ آرامی زبان میں ہوتی یا ابراہمی میں ہوتی یا سلطانی میں ہوتی یعنی سب اختلاف ہے اور جو آخری نسخہ جس کو کہ یہ دنیا کی موجودہ ہمارے کے طرح کیے گئے یہ دنیا کا نسخہ ہے یونانی کا نسخہ ہے اور یونانی زبان میں اسی جو آئی ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار سو تعداد جو ہے اس قصہ پر استعمال کیا گیا اور اندازہ کیجیے ایک سو کتاب جو کہ چار سو سال کے بعد ترجمے سے سب ترجمہ ہو کر دن تک پہنچتی ہے وہ کتنی زیادہ آواز میں ہوگی کتنے زیادہ وقت ہوں گے ہمارا تو یہ دعویٰ ہے ہم کہتے ہیں کہ لیکن قرآن کریم جو ہے قرآن کریم نے کہا تھا ایک اللہ تعالیٰ کرواتا ہے کہ دیکھو اگر تراج میں بڑھے اور تم مخلوق اگر بھی ہو جائے تو قرآن کریم کے بنا کے کوئی کتاب نہیں ملا اور ہم اس جگہ پر پڑھایا اگر چاہو تو تم پہلے کتنے سب سکتے ہو جاؤ تو قرآن کریم سے ایک مطابق ایک سورت کو نہیں سنا سکتے ایک کو نہیں لا سکتے ہم کہا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم تو قرآن کریم ہے قرآن وہی قرآن ہے تو کتاب میں قرآن قرآن ہے قرآن کے تبدیل آپ قرآن نہیں سکتے کیونکہ قرآن میں صحت فرمائی ہے تو راجار کیا قاعدے کے مطابق کہ قرآن کی صرف باتیں نہیں ہے وہ صرف پارٹی ہے جو قرآن کی کتاب نہیں ہوگی قرآن صحیح ہوگا جو عرب نہیں ہوگا غیر جو عرب میں نہیں ہوتا وہ غیر قرآن ہوگا وہ تصویر قرآن ہوگا وہ نتیجہ قرآن ہوگا وہ تصویر قرآن ہوگا وہ مقبول قرآن ہوگا وہ اہم قرآن نہیں ہے ہاں، قرآن ہے جو کہ آرام ہے اگر سے آپ تو جہاں قرآن نے دعویٰ کیا کہ قرآن کے مناسب کوئی کتاب کوئی لا نہیں سکتا کسی کو پسند کرتے ہیں تو قرآن شریف کا تمام ترجمہ کسی کے پر کی بات نہیں کہ قرآن کی ایک آئے کا غریب ترجمہ کر کے دکھا دے جو قرآن کا حق قرآن کی جو بلاغت قرآن کا جو احساس ہے قرآن کی جو بہتاؤ ہے قرآن کی جو گہرائی ہے قرآن کی کمار کے اہمیت باہر ہے قرآن کی حقائق ہے وہ لائے گا کہاں سے لائے گا نہ سے دماغ میں بڑھا دے گا کون لائے گا جو خدا قرآن سمان کو اپنی سباب میں ڈالے اور اس بات کو کہتے کسی کسی چھوٹے دوستوں قرآن کریم کے جتنے بھی قرآن ہیں ہم ان کا پورا قرآن کر سکتے ہیں یہی قرآن کوئی قرآن نہیں کیا سکتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کو اگر چھایا کرو نا کتاب کی صورت میں تو صرف ترجمے پر چھایا نہ کرنا اور ترجمہ کا قرآن ہوتا ہے قرآن نہیں ہوتا ہر قرآن کو رکھنا کیونکہ اگر قرآن چاہتے ہو تو قرآن صاف ہونا چاہیے اور ترجمہ قرآن ہونا چاہیے آج بھی آپ دیکھیے اردو میں یعنی قرآن کریم کے اس وقت چار یعنی چار افغان تراجی جو ہیں وہ اس طرح تراجی ہے یہ ہمارے ہمارے ہمارے سمجھنا چاہیے حضرت ہسپتالیس منٹ کا ترجمہ ہے حضرت شیخ کا کا کا اللہ اللہ ترجمہ ترجمہ ترجمہ ہے ہے ہے سارے قرآن کے شام صاحب اس سے دو ترجمہ ہے دریا عالم کا ترجمہ ہے یا پچھلے صاحب کا ترجمہ ہے اور قرآن کو سامنے رکھو ترجمہ کرنے والا ہزار ہو اپنی کا پانی کسی طور پر انگریز کے تلاش کو دیجیے اس کے اوپر سنا دے انگریزی میں نے تین پرتیمے ہیں جو کہ محبت کا تلاجی ہے ایک اللہ کی مسلم کا پرتیما ہے دوسرا کے جلدی کا پرتیما ہے اور تیسرا کسان کا پرتیما ہے باقی جو عیسائیوں کی سیوں ہیں ان کے ساتھ ملا نہیں بات ہے وہ سب کے سب جو ہے اپنی سماجت اس میں کتابوں کا کسی کو کی کوشش کرتے ہیں ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی ان کا قرآن قرآن کا علم کس کی حد تک پہنچا ہے اگر وہ قرآن کو جانتے ہیں تو کہاں سے قرآن کی قرآن کی طرح کی شکایت کو ہے قرآن کی ایمان کو دیتا ہے اس کے بعد ایمان نہیں چاہتا تو قرآن کی فکر نہیں ہے مگر نہیں کر رہا تھا اسی طور پر بینک نے ترجمہ ہے اللہ کا اور اسی طرح تم مختلف سراجی ہیں اور جو تبدیلوں کو اگر سب دوارا بار سامنے دیکھ لیں تو یہ مختلف سراجی ہے آپ مختلف طریقے سے پائیں گے سب کے سب ایک ترجمہ نہیں ہوگا اس لیے آپ اپنے کہتے ہیں کہ دوستوں یہ قرآن جو ہے یہ خدا پران کسان کی اور خدا اس قرآن میں میرے ہاتھ ہے محمد کی نے انمایا ہے کیونکہ ابا پردھان کسان ایک ایسا موجودہ دیا جو اس طرح ختم ہونے والا نہیں اور اس معلوم کی بنا پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے منہ آج میرا سب سے زیادہ سمجھے وہ کون سا بولتا ہے وہی بولتا اس کے قرآن کا بولتا کہا گیا بڑی چنتنگی جن کے ساتھ سب نے ساتھ سنایا یا پھر سب نے گائے کو بھی اس کے ساتھ کبھی بھی ختم ہوتی ہے قرآن کو جتنا کرتے ہے تم جانتے وہ پرانا نہیں ہوتا نیا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی برکھا اس کے انگارا اس کے جن اس کے پوسٹی خوبیاں اور اس کے معنی ہر سب کو پیچھے چلے جائیں گے جو قرآن کے جیت چلا جائے گا لیکن قرآن کو لینے کے لیے ایک دو چیزوں حساس احتجاج کو مستقبل ایمان قرآن کسی پر سنے گا یہ ایمان یقین والا ہوگا قرآن کسی پر سنے گا سستا والا ہوگا جس طور پر قرآن کے سارے سنگھن کے قرآن سلمان کا خلاف ہوتا ہے اسے پاس لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا کسی کو قرآن کو جو پاس کافی ہوتے ہیں ان کے خلاف اس کا نہیں سرکار پا سکتا قرآن کے میلے کے لیے سب سب ایمان ہے اس لحاظ سے اگر قرآن سے ہم لوگ کا بھی سننا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے قرآن کو پورا کرنا ہوگا ایمان ایمان کیا ہے خدا ان تمام باتوں پر یقین پیدا کر لینا جو قرآن نے ہمیں بتائی چیزوں کو مان لو ان تمام چیزوں سے سب جانا جو کہ قرآن نے کہا کہ تم ہر ہتھیار پر اپنی زندگی کو قرآن کے مطالبے کے مطابق ہر جگہ جو ہے اسے حصہ کرتے ہیں دل قرآن آنا ہوتا ہے سنندا ہٹا کیا کسی کا اللہ ہوتا کسی نے پوچھا کر کہ میرے پاس رسول کا خود کیا تھا سرکار اپنا رسول کو قرآن آپ خود کے ساتھ کیا قرآن کو ایک طرف دیکھ کر چلے جاؤ اور ہم سے لے کر مناس تک ایک سورت کو پڑھتے چلے جاؤ ایک آئے کو دیکھتے چلے جاؤ ایک چھوٹے کو دیکھتے چلے جاؤ جو قرآن اپنے الفاظ کی صورت میں نظر آئے گا تو محمد سفر کی ساتھ میں عمل کی

تھا کا حاصل تھا قرآن کا کا اپنے اپنے اندر اندر سبر ہوئے تھا تھا قرآن قرآن قرآن کی ایک ایک آتی تھی اور یہ معنی میں نہیں آتا تھا کیا دار قرآن کا ہم آپ کو پہنچاتے ہیں قرآن آتا تھا قرآن اتر تھا تھا اترتا پہلے یہ سارا کے سینے میں محتر ہوتے تھے اور اس کی حقیقت وجود میں آتی تھی اور وہی کرتا محمد ان کے سب کے میں رکے سرائے کرتے تھے اور وہ پھر مثال کے طور پر ایک بات کروں کہ دیکھیے یہ مثال کے طور پر سمجھیے کہ ایک خالص ہونا بڑے خالص ہے اور بڑے خالص آپ ایک ایک مشین میں ڈال دیتے ہیں اور مشین میں ڈال کر وہ وہاں بالکل چلک جاتا ہے اور پھر وہاں ایک جو ایک پارک ہے اس لیے وہ چلکتا ہے اور لڑکی پارک پارک نکل کر مختلف سے مختلف سنتوں میں جاتا ہے تو مختلف سنتوں میں جا کر مختلف مقامات سے طرح طرح کے پیالے بنے ہیں اور طرح طرح کی سورتیں بنی ہیں جس قسم کا پیمانہ ہے اس وقت کا سے سب سے پسند کرتا چلا آتا ہے کسی بھی کتنی دیر قرآن کریں بلا سکتی ہوں تو یہ اس کے لیے کہا کرتا ہے کہ آدمی کا کر سکتا ہے وہ اور اس کے اداہار محمد قاسم کے سینے کے اندر سکتے ہیں اور اس کی حقیقت محمد قاسم کے سینے میں مشقت ہوتی ہے اور اور اس کے مطابق سے جو لوگ عمل نہیں سکتا ہے وہ قرآن کا امن اور امن ہی سکتا ہے قرآن سب تک بن کر نکلتا ہے محمد قاسم کی بات آدمی سے قرآن سب تک قرآن سب تک قرآن قرآن قرآن پرانی پرانی محمد سفر کتابیں گرانی ہے پرانی قرآن کریم خود ہے اسی طور پر قرآن پورا یا حضرت محمد سرفر کتابیں گرانی ہے اسی کتاب پر اگر محمد سرفر کو شو کیا جائے گا تو قرآن کو ہاتھ نہیں محافظ میں آج لگتا رہا تھا کہ قرآن بالا قرآن اپنے الفاظ کے لحاظ سے خدا نے دور سے اس کی حفاظت کا دعویٰ کرنا اور اس کی حفاظت پورا شکایت کی حفاظت اور وہ سب کے ہیلمی اس کی حفاظت طور پر نے اس کے مسائل کی حفاظت کی یہاں بات میں میں خودنا چاہتا ہوں دوستو قرآن دوستوں پرانے پترانس مندر محمد کو کہتے ہیں جو ضلع پر ہے شیر کے باہر ہوتے ہیں سال کے اندر ہوتے ہیں سال جانتا ہے اس کا کیا نام جب ساری خود اپنے صورت کے بانا کو جانتا تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کا اصل مقصد اب اصل مانا جو ہے وہ خدا کی ساتھ جانتی ہے یا خدا کا راج کر کے وہ جان سکتا ہے دوسرا نہیں جان سکتا اور قرآن کریم نے خدا نے جو دور سے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن کے لوگ نہیں اتارے بلکہ فرمایا کہ دیکھو رہنا جمع پرانا ہم نے اس قرآن کو سن کر اتارا ہے ہم کا کرنا بھی ہمارے پر ہے اور اس کا قرآن کا پڑھانا ہمارے دلّی بڑھایا سنگان کا اور آنا یہ ہمارا ذریعہ ہے کہ ہم اس کی تشریح اس کا بیان اس کا وجود اس کے نائن اس کے حقائق آپ کو ہر آتا ہے جن بات جاتی ہے کہ نبی میں سات سردا ہے سمجھ صرف پڑھائی کے کے لیے تھے الفاظ قرآن میں محنت کر چکے دیے الفاظ میں قرآن میں محنت کر چکے دیے آج سے ہم آج کہتے ہیں ہمارے شہر میں آئے یا نہ آئے ہماری ملکات ہی جو محنت کر سکتے ہیں ہمارا وہ شہر نہیں جو محنت ختم کرتے تھا جو محنت ختم قرآن کو دیکھتے تھے جو ہر قرآن نہیں دیکھتے قرآن جتنی بھی آزادی سے پہلا ہے ہماری سمجھ میں آئیں کا نہ آئے ہمارے اس کو قبول کریں یا نہ کریں جو کچھ محنت ختم فرمایا تو قرآن تشکیل نے فرمایا قرآن کے دوائی نے فرمایا تو خود بھی فرمایا خدا نے خود اسے کروایا اور اس معنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو حدیث حدیث نتیجہ ایک معنی کر کے جتنی بھی حادیث ہیں وہ قرآن ہاتھ ہے اور آپ نے جو بھی کہا قرآن تقسیم میں کہا پتا نہیں کہا حدیث اور قرآن کے متعلق آئے تو ہم سب جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھ نہیں رہا گیا تھا کہ اتنا فرق ہے محسوس سے پتنی نے لڑکی کا پرتیشت تھا آپ نے کیا دیا تھا کیا بے کر موجود ہے لیکن کچھ اچھے کچھ انہوں نے ایک فرائی لگا اور ایک آہار لگا دی کہ بھائی آہار جس کیوں ہے یہ پتنی جو چار پرانے کی یا پچیس بار کی پچیس ہیں ان میں کون سا ہوتا ہے کون سی ہوگی اول تو بات یہ ہوتی ہے کہ اصل نند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس سنت نہیں جانتا سنت متعلق بات نہیں کیا جاتا اگر اگر سنت جانو پھر اس کے مطابق کوئی بات کرو میں آپ کے کمپیوٹر آفس میں آ کے آپ کی وہ سنت کے دن میں پتہ نہیں کیا کرتا ہے سنت ہوتا ہے کیا دکشنے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے دن بنانے شروع کر دوں اگر سے آج تک تو عمل سنت جاننا ہی سنت میں خبر ہے آپ کے کیا خبر ہے

قرآن کی سے قرآن کے طرف سارے تباہ ندی میں ندی کا سرا جا سکتا ہے کوئی کی طرح اپنے نبی کے آہار کی کی آپ تمام دنیا کو سامنے یہ ہم تیاری کرتے ہیں کہ کسی کتاب سے موجود ہے کس طور پر نبی کے اس کا نہیں کہا گیا جس طور پر ہمارے سہما تھا بن گیا سب کو ہی ہمیں کا پسند آتا پنوس بند ہوتا

لوگوں کا پھیلا تب ساتھ کیا آبادی سے لگا جو ہے وہ تین سو سال کے ساتھ اکرچت کی گئی ہے آپ تمام ماتا کرتا ہے ایک بات واضح کرتا ہوں ذرا اچھی طرح دیجیے یہ اس من کی بڑائی ہی بات ہے ہمارے ہاتھ کی بات احادیث کی یہ لوگ نہیں ہے دیکھو پرانے قریب کا اکٹھا سیدھا جانا آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں پرانے منظر سے دو طریقوں سے ہوا ہے کسی طور پر اجیب کی جمع منظر جو ہوتی ہے اور جمع جو کری ہے تو دو ہیں خود خاص دیگر سب تک سنا تھا اس سب سے یاد رکھا تعلیم کے دور میں ہر علاقے کے لوگوں کا علم علماء نے اکٹھا کیا اور اس کے بعد جن ملکوں کا علم میں تھا وہ اکٹھا ہوا اور تین کی کھتی میں جو علم اکٹھا ہوا ہے وہ ملکوں کا نہیں وہ آنے کے علم کو آنے کی احادیث کو اکٹھا کر کے جمع کر دیا گیا ہے اور آج کے یہ ہوتے کہ جو لوگ اور ان میں حدیث سے ناراضف ہیں اور باتیں بناتے ہیں اور اپنے کی بنا کر حدیث کا ریاض چلاتے ہیں ہم اس سے یہ کہیں گے کہ اگر آج تم ان چیزوں کو دیکھو کیونکہ آج کتابیں اپنی کافی قیمت میں موجود ہیں بخاری اور مسلم اور اس کسی کے دوسرے سبھی کے تیسری کسی میں سبھی اور رات راستے کے آگے انسان گرائی کے آگے بند رہ جاتا ہے اور بے ہے کہ جس وقت ہمارے سامنے نبی کے سرسن کے کمانی کے طور پر نیچے آتے ہیں جو کہ نبی کے ساتھ سفر ہو اور سمجھ کے روکے کے سہائی ہیں مثال کے طور پر خبر میں سرسن کے خطوط جو کہ آپ ہی مختلف لوگوں کو لکھے وہ موجود ہیں اور ان میں کوئی کا حق نہیں پایا جاتا ہے ہم یہاں سے لائبریری حضرت اور میرا میلہ کو ان کے ساتھ ایک سامان کا ایک طریقہ ملا جس میں ان کی حدیث میں جمع جمع کی گئی تو تین حیم کو ملایا گیا جو بھار میں مشکل میں پک نہیں گیا اسی طور پر یعنی بخاری کا تو کام ہے جو زمانے کی اگر کہے تو پانی کو لے لو اس کے اوپر دوسری جو کتابیں آتی ہیں اگر رضا کو دیکھ لو کے راج کی کتاب کو دیکھ لو ہم اسی طور پر ہمارے میں ہمارے کے طریقے سے لے لو تو یہ کرتی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام کتابیں اپنے دلوں کے کو کو اور ہر جیت لگاؤ کہ جو میں ہے جو شاست سماج کی بنائی گئی ہیں ہم کہتے ہیں کہ کس لوگ شکریہ اپنی کسانوں کے آپ کی بڑھائی ہیں ان میں کبھی ایسی گڑھ ملتی ہیں وہ جس وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں پر ہاتھ ساتھ بنا کی ہے تو یہ قرآن سنپنی کو کچھ ایسا نہیں کرتے آج سنسنگ کی سنسان نہیں کرتے ہیں حالت جو بتا ہے ہم سارے سے چاہتے ہیں بخیر کا حافظ کو کہتے کہ قرآن قرآن کی حفاظت خدا کے ذمہ ہے ہم چاہتے ہیں قرآن کے معانی یا حافظ کسی حفاظت کی جب خدا کے ذمہ ہے تو اس نے آج تک کتاب کر سکتی ہے اسی طور پر دین کے آسان کی حفاظت یہ قرآن کی ہے اور ساتھ ناراش کو گانے میں مطلب ایک جاتی ہیں کہ کہانی سب کے برانے میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جو حق تک قائم ہوں گے اور جین حق کو پہنچاتے رہیں گے سارے دین کا حق لالو ہنمن سارے بھنگے حق پر اور کوئی ویگت نہیں پہنچا سکے گا جو کی مخالفت کرے گا قرآن محفوظ ہے اپنے لفظ کے لحاظ سے قرآن نہ محفوظ ہے اپنے مہانی کے لحاظ سے وہ قرآن محفوظ ہے اپنے امن کے لحاظ سے وہ امن کے لحاظ سے سارا کم سے کم ہو جائے لیکن دوستو اس میں تصویر قرآن کا نہیں اس میں خدا کا تصویر نہیں اس نے تو حفاظت فرمائی ہے تو وہ قرآن کی دعوت حدیث کی دعوت اور میرے ساتھ قسم کے طریقے عالیہ تما حق ہی آج موجود ہیں وہ تو ہم سے تقاضا کرتے ہیں اور جب ہم صرف یہ نظیر قرآن مناتے ہیں تو صرف یہ نظیر قرآن کے منانے کے تقاضوں کو بھی دیکھ کے لانا چاہتے کہ یہ قرآن آیا کس لیے ابھی کا پوچھتے ہیں ایک جگہ کہتے ہیں دانت کے راج نہ دو بھائی بات قرآن کی نہ کرو بھائی عمل اس سے کرو تیز خدا دار کی حاجت کیا ہے تو مطلب نرمو یہ قرآن تم نے بڑا اچھا کرا کر دیا ماں کر دیا ماں کرتا بار کرتا یہ تم بہت اچھا قرآن تو قرآن میں نے چیز کے ساتھ آپ کی کیا ضرورت ہے اسے گھاٹ کی کیا ضرورت ہے اگر گھاٹ قرآن کی دیتے ہو تو قرآن کی بات ہے تو قرآن کو ختم قرآن کا عمل کرو اس کے باہر کو لو اس کے باطل کو لو اس کے اس کے سے سجاؤ اس کے دہت اپنے سجاؤ اور اس کے بیان کو قرآن آیا ہے قرآن اس لیے نہیں آیا قرآن پر کہا تھا کہ یہ قرآن جو ہے ہم نے اسے اتارا خدم لینا قرآن کریم نے کہا ہے خدم لینا کیا ہوا قرآن سے قرآن خدش

کوئی یا آپ کا نہیں اب تک نہ کبھی دے گا اسی طور پر آپ کا قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے اب لوگوں میں اس قرآن کے ساتھ پہنچانے کس کا دن ہے کون پہنچائے گا جب تک آپ نے قرآن سے ایک کو پہنچا دا میں کسی کا بھی دیکھا کسی نے سب کی مطلب کسی کا اگر تم سے بھی متار چلتا ہے سر چلتا میرے پاس زندہ ہمارے تہوار سب سے بات کو روک لیا تو وہ غلط کہے گا قرآن کہتا ہے یا بندے کے نہیں سفر بندہ ہے یہاں پنجاب اور کیا گیا ہے تو اسے پہنچا دے اگر تم نے قرآن کو نہیں پہنچایا تو تم نے بھارت کا حق لگا نہیں کیا بات کو تم نے پہنچایا پھر پہنچا کر صرف ہی نہیں کیا تو خدا کو کہہ لیا گیا ہے میں نے پہنچا دیا ہے کہ سماجی سب سے بڑے بچوں میں جو کہ حقیقت سمجھنا تھا آج کھڑے ہوئے لوگوں نے سیکھا ہر کو ہر کو لوگوں نے کہا بل لم کا پہنچایا اور بڑے اچھے طریقے سے پہنچایا اس پر آپ نے سنایا اور مزب گواہ ہے کہ میں نے پہنچا دیا اور آج کا سنٹ دے کے ساتھ نہیں کرنے والے منوائے سب کو اس بات کو پہنچاتا چلا جائے اور قرآن شریف کی اس آج کی تفصیل میں حضرت ابار محدودین کی رحمت اللہ اللہ لکھتے ہیں محمد بلا کی تفصیل میں کہ جس تک قرآن پہنچا وہ یہ سمجھے کہ صرف اس کے پاس رسم سے قرآن پہنچتا ہے پر اب اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جو آئے قرآن کی پہنچی بندے ان آیا اگر قرآن کی ایک آئے پر پہنچی ہے تو تم سے آگے پوچھا سے چلے جاؤ یہاں تک کے جاتے میں چار کر کے لیے آیا تھا ایک وقت آئے گا یہ لگ رہا سمان مسائل کے ساتھ انہوں نے ہار رہا تمام مسائل کے ہار سے یہ تم سمجھ کر رہے گا لیکن تمام والے تو لوگ ہوں گے کامیاب ہوں گے وہ لوگ جن پر دین کے پہنچانے میں اپنا رخ ہو جائے گا خدا نبی پیسہ سارا نہیں ملا تمام لوگوں کے لیے نبی قرآن برائی مندہ تمام کسانوں کے لیے ہدایت اور تمہیں تمے چاہا کپروج ملنا لوگوں کے لیے نکالا اس لیے سہمتی میں ختم گھومنا نہیں تم لوگوں نے اور اس قرآن کے پیغام کو لے کر جن جن اونچا اونچا اور کام دیکھتے رہو رہو یہاں تک خدا کی جنم محبوب مختلف ہو جائے اور تمام محبوب اپنی محمد بار سے مدد قرآن کو تمام دنیا کی بات نہیں جاتی میرا رات کا مشن سیدھا نہیں ہوتا نزول قرآن کا کسن منانا کب ہی سیدھے طور پر دے رہا تو کبھی بات لیکن حق بات اپائی نہیں جا سکتی جس نے قرآن جو منائے جس نے اپنے اندر قرآن کو رکھایا ہو جس نے اپنے اندر قرآن کو اتارا ہو جس نے اس کے آہار کو خود لیا ہو جس کے اندر قرآن کی خود سمائی ہو جس نے قرآن کے لیے تعلیم کو گھیرا ہو اور قرآن کے تعداد کو پہنچانے کے لیے اپنی اللہ نے ماسک لگایا ہو اگر ہم نے کیا ہے سب سب کو مالک ہو اگر نہیں کیا جاتے میں نے نہیں کیا تو دوستوں مجھ پر یہ عائد ہوتا ہے لازم ہوتا ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھوں پڑھوں اس کا عمل کروں اور پر نبی پاک کر سکتے کہنے کے مطابق دنیا کے پورے سلسلے میں اللہ کے آج کی تعداد کو پہنچا دوں کیونکہ اس آج کی تعداد کے بغیر دنیا کی نکاح نہیں ہے دنیا کی آنے کی سنجات پا جائے گی اور نہیں پائے گی نہیں بتائے گی تو ہلاک وہ جانے جانے مانے مانے جانا ہدایت قرآن کے خلاف جانے پر اور قرآن کے سامان تو انہیں دنیا کے لیے ہے جو کہ قرآن کے اپنا ہیں آپ کا کہا جائے گا قرآن کے پڑھتے پڑھتا سستا تھا جس طرح کی جنت نگر ہوتے ہر قرآن کو سب سے زیادہ کھانے والا وہ میرے والا ہوگا اپنا گھنٹہ جنت کو ٹھیک سے سر آپ کو ٹھیک سے اور نیت محمد کیا مہیلا کو تو ٹھیک سے کنٹرول کا ہو جائے کیا مہمت دیں اور اللہ کے سامنے میں سب جانتی کریں کہ اے اللہ اس قوم نے اس قرآن کو اس کا حاضر کرانا اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ رکھا تھا تمام چیزیں ہو جاتی تھیں بچہ چھوٹا ہوتا تھا تو کہیں نرسری میں جا رہا ہے کہیں گارڈن میں جا رہا ہے کہیں پبلک میں جا رہا ہے لیکن اتنا آرٹ نہیں جاتا ہے بچائے گا نہ کا بچائے گا اگر بچائے گا تو قرآن بچائے گا اگر بچائے گا تو آدمی سے نتیجہ ایسا نہیں قرآن کو دو جوڑے تو بچو گے قرآن کے لیے بغیر کامیابی نہیں اور پھر آپ میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ قرآن کا میرا لے لینا صرف حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن کے ساتھ محمد کرتم کی صاحب کو نہ لو اگر محمد کرتم کی صاحب کو چھوڑ دیا تو قرآن حاصل نہیں ہو سکتا اور اس کا تھوڑا ذکر کرنا صرف خدا کے لیے ہوگا حرک سے پٹوں گا خدا سے جڑوں گا اب خدا تک پہنچنے کی راہ کیا ہے وہی راہ جو میں پہلے کہہ چکا کہ خدا تک پہنچنا چاہو تو صرف من حضرت محمد مصطفیٰ سب کی بات کو اپنا دیکھو ہم کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں تو دروازہ ہوتا ہے دروازے سے تفریح ہوتا ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ دیکھو مکانوں میں جب داخل ہوتے ہو دروازے سے جایا کرو دین میں داخلے کا دروازہ جو ہے دین کے وہ عقائد ہیں جن عقیدوں کو مان کر دین کے عملی مکان میں داخل ہوا جاتا ہے اگر آپ ان عقیدوں کو نہیں اپنائیں گے اپنے ایمان کو درست نہیں کریں گے خدا کا یقین نہیں ہوگا فرشتوں کا یقین نہیں ہوگا خدا کی کتابوں کا یقین نہیں ہوگا اور قرآن کے پل اور جس کا یقین نہیں ہوگا اور محمد کی ہر بات کو حق نہیں مانیں گے اور کسی طور پر مرنا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور تقدیر کا حق و بات حق تقدیر کو حق سمجھنا پر جتنی باتیں بھی محمد کا سندے کر آئے ان سب کو جب تک کہ کل حق نہیں مانو گے جنہوں سب کچھ گے آج جو گڑبڑ ہوتی ہے دیکھتا سب کچھ ہی سوجتا کچھ ہی نہیں سب کچھ دیکھتے ہیں قرآن کے لفظوں کو کی چنتا سے سینے ناک تک پڑ جاتے ہیں لیکن سے جگہ واقعات رہتے ہیں کہ یعنی بدترین قسم کا خطرناک ہو جگہ ہیں کیا لگا کہ دل ایمان کے لیے نہیں کھلا اور ایمان کی چاند کے بغیر قرآن کا پک نہیں کھلا قرآن کا پک ہے تالا ہے لال وقت ہوں